ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے اور رہا اس کا مجھے گالی دینا تو وہ اس کا یہ کہنا ہے میری اولاد ہے حالانکہ میں اس سے پاک ہوں کہ میری بیوی ہو یا میری اولاد ہو مشکات المصابی حدیث نمبر اکیس